آج کے سبق میں آپ سورت الانشقاق کی پہلی آٹھ آیتوں کی مشق کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت شقت یہ مد متصل ہے اس کو آپ پانچ حرکات طویل کریں گے یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے جو حروف اخفا میں سے ہے یہاں نون پر اخفا کریں گے قوف پر کر کے پڑھیے تا پر پر تا سکون ہے جزم ہے لہذا یا وقف جب کریں گے اس کو ساکن پڑھیں گے انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها را پر ہوگا اس لیے کہ اوپر فتحہ یعنی زبر ہے وحقت قاف کو پر پڑے گی وقت کی صورت میں تا ساکن رہے گا لیکن سجاد آپ بتائیے کہ یہاں جب آپ اس آیت کو ملانا چاہیں تو تا ساکن جو ہے اس پر کیا کوئی تبدیلی واقع تو نہیں ہوگی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور وصل کی کی صورت میں اس کو وحقت پڑیں گے شاباش وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ واہ و عید یہاں را پر ہوگا اس لیے کہ پہلے الف کے اوپر فتحہ ہے اور بوب جو ہے حروف مستعری میں سے ہے اس کو پر پڑیں گے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت اس میں قاف اور خا دونوں پر پڑے وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لرب ربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا أيها یہ مد منفصل ہے تین الف کے برابر آپ اس کو اوپر کی طرف کھینچیے الانسان نون پر اخفا کریں گے یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان انکا کادح الى ربک نون مشدد ہے یہاں غن نہ کریں گے تنوین کے بعد یہاں حمزہ بشکل علیف ہے جو حروف حلقی میں سے لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا نون کا ربکہ میں راپور ہوگا اس لیے کہ اوپر فتحہ یعنی زبر ہے إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كدحا فملاقيه يهب كدحا إخفاه دال کی صفت قلقلہ كدحا فملاقيه كدحا فملاقيه فأما من أوتي فأما من أوتي ميم مشدد ہے غنہ کریں گے یہاں نون ساکن پر اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ آگے حمزہ ہے فأما من أوتي فأما من أوتي كتابه بيمينه كتابه بيمينه وقت کی صورت میں ہاں ساکن پڑھیں گے لیکن اگر ملانا چاہیں تو ہا کے نیچے کھڑا زیر پڑھیں گے كتابه بيمينه فسوف كتابه بيمينه فسوف يحاسب يحاسب حسابا يسيرا حسابا يسيرا